جناب حمام بن حارث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے منہ پر ان کی تعریف شروع کر دی تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ پر دے ماری اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جو مدہ سرائی اور خوش آمد کرنے والے ہوں تو ان کے منہوں میں مٹی ڈالو سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چار